جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب اصحاب نبی نبی کا کا یار یار جو وہ ہے اللہ کا بھی یار میرے آقا کا کا بھی یار بلیوں بھی یار اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام اولیاء ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام صحابہ جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار اما گھن ہمار اما گھن ہم گا ہمارس دین بیار او دین بیار جینا مجھے سکھا دو جینا مجھے سکھا دو جینا مجھے سکھا دو جینا مجھے سکھا دو جینا اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار وہ ہے اللہ کا بھیا میرے آقا کا بھیا سہنے بلیوں کا بھیا جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام اولیاء غلام مصطفیٰ ہم صحاب نبیتا امن گانا امو ام گانا اما ام نام امو ام گانا جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار اللہ تجھ سے مانگوں میں تیرے درد کا اللہ اماں تجھ سے مانگوں میں تیرے درد کا اللہ گھ تجھ سے مانگوں میں تیرے درد کا اللہ اما گھ سے مانگوں جینا مجھے سکھا دو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار وہ ہے اللہ کا بھی یار میرے آقا کا بھی یار سہنے بلیوں کا بھی یار جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ہم ہیں غلام مصطفیٰ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 اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار افکار مصطفیٰ کو لے کر اٹھو جگانے افکار مصطفیٰ کو لے کر اٹھو جگانے افکار مصطفیٰ کو لے کر اٹھو دو ہاں چار سو پھیلا دو جینا مجھے سکھا دو جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار وہ ہے اللہ کا بھی یار میرے آپ بھی آ سہنے بھائیوں کا بھی آ جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام اولیاء ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام صحابہ اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ام اللہ اللہ ام اللہ اللہ مہ اللہ اللہ اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ہے میرے دل کی حسرت اصحاب کی ٹولی میں ہے میرے دل کی حسرت اصحاب کی ٹولی میں ہے میرے دل کی حسرت اصحاب کی ٹولی میں ہے میرے دل کی حسرت اصحاب کی ٹولی میں اللہ مجھے اٹھا دو اللہ مجھے اٹھا دو جینا مجھے سکھا دو جو اصحاب نبی کا د جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار وہ ہے اللہ کا بھی یار میرے آقا کا بھی یار سہنے بلیوں کا بھی یار جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام اولیاء ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام صحابہ جو اصحاب نبی کا یار جو اصح دین بیار دما اللہ اما امد اما امدان جو اسہاؤ دین بیار جو کا یار جو تاروں کی مانند ہے وہ یار مصطفیٰ ہے جو تاروں کی مانند ہے وہ یار ہے جو تاروں کی مانند ہے وہ یار دو جینا مجھے سکھا دو جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار وہ ہے اللہ کا بھی یار میرے آقا کا بھی یار سہنے بلیوں کا بھی یار اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام اولیاء ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام صحابہ جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار اللہ اما اللہ اللہ اماؤ اللہ اللہ جو نبی کا یار جو اصحاب نبی یار جو سچے اولیاء ہیں وہ میرے رہنما ہیں جو سچے اولیاء ہیں وہ میرے رہنما ہیں جو سچے اولیاء ہیں وہ میرے رہنما ہیں جو سچے اولیاء ہیں وہ میرے رہنما ہیں ان کو دل میں بسا دو ان کو عاشق مجھے بنا دو جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار وہ ہے اللہ کا میرے آقا کا بھی آ سہنے ولیوں کا بھی آ جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہم ہیں غلام اولیاء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 اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار ہے اللہ سب پر قادر یہ ہے اپنا عقیدہ ہے اللہ سب پر قادر یہ ہے اپنا عقیدہ ہے اللہ عاشق مجھے بنا دو جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار جو اصحاب نبی کا یار وہ ہے اللہ کا بھی یار میرے آقا کا بھی یار سوڑے بھائیوں